قد جاءكم بصائر من ربكم فمن ابصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما انا عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الايات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون اب بلا شبہ تمہارے پاس है انسانوں تمہارے رب کی جانب سے حق بینی کے ذرائع پہنچ چکے ہیں سو جو شخص دیکھ لے گا وہ اپنا فائدہ کرے گا اور جو شخص اندھا رہے گا وہ اپنا نقصان کرے گا اور میں تمہارا نگران تو نہیں ہوں اور ہم اس طور پر دلائل کو مختلف پہلوؤں سے بیان کرتے ہیں تاکہ آپ سب کو پہنچا دیں اور تاکہ یہ یوں کہیں کہ آپ نے کس سے پڑھ لیا ہے اور تاکہ ہم اس کو دانش مندوں کے لیے خوب ظاہر کر دیں سامعین بنایتوں کی تفصیل سماعت کیجیے مؤمن کافر اور روشن دلائل آئے بصائر یعنی مبینات اور نشانیاں جو قرآن میں ہیں اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی ہیں بس جس نے بصیرت سے کام لیا اس کی ذات کو فائدہ پہنچا جیسے اللہ نے فرمایا کہ جو ہدایت حاصل کرے گا وہ اپنی ذات کے لیے کرے گا اور جو بھٹک جائے گا اس کی مدرت یعنی نقصان اسی پر رہے گی اسی لیے فرمایا کہ جو اندھا بنے گا اس کا نقصان اسی کو پہنچے گا جیسے فرمایا کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی ہیں بلکہ دل اندھے ہوتے ہیں اور میں تم پر کچھ محافظ و رقیب و نگران کار تو ہوں نہیں بلکہ میں تو صرف ایک مبلغ ہوں ہدایت تو اللہ تعالیٰ کرتے ہیں جس کو چاہیں اور گمراہ ہونے دیتے ہیں جس کو چاہیں اور اس طرح ہم آیات کو اے نبی تفصیل سے بیان کرتے جاتے ہیں جیسا کہ اس صورت میں بیان توحید پیش کیا گیا ہے اور اس بنا پر بھی کہ مشرق اور کافر کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ باتیں آپ نے سابقہ اہل کتاب سے نقل کر لی ہیں اور انہی سے سیکھ کر کہہ رہے ہیں ابن عباس صدی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ لفظ درستہ ہے بمعنی تلوتا ان کی یہ بات مخاسمت و مجالدت کے محل میں ہے جیسے ان کو فار کے قزب و عناد کی اللہ تعالیٰ نے یوں خبر دی ہے کہ کافر کہتے ہیں کہ یہ تو بنایا ہوا جھوٹ ہے اور دوسروں نے بھی اس کتاب قرآن کے بنانے میں مدد دی ہے یہ بڑی ظلم اور کذب کی بات ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ تو پہلے کے لوگوں کے ملفوظات و مکتوبات ہیں جس کو انہوں نے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لکھ لیا ہے اور ان کفار کے زام و کذب کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے فکر کیا سوچا اندازہ لگایا کم وقت ہلاک ہو جائے کیسا غلط اندازہ لگایا پھر سوچا ترشرو ہوا منہ بگاڑا غرور کیا اور کہنے لگا کہ یہ تو ایک بڑھا ہوا جادو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا نہیں بشر کا کلام ہے اور اللہ نے فرمایا کہ ہم ایسے لوگوں کے لیے وضاحت سے بات بولتے ہیں جو حق کو جان کر اس کی اتباع کرتے ہیں باطل سے اجتناب کرتے ہیں کافروں کی گمراہی اور مؤمنوں کی تصدیق میں اللہ کی حکمت و مصلحت ہے جیسا کہ ایک دوسری جگہ اللہ نے فرمایا غلط تعبیر کرنے والے قرآن سے گمراہ بھی ہوتے ہیں اور ہدایت بھی پاتے ہیں اور فرمایا کہ جن کے دل میں مرض یعنی بیماری ہے اور جن کے دل پتھر ہیں شیطان ان کے دل میں ڈالتا ہے اور یہ چیز ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش بن جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ ایمانداروں کو سرات مستقیم کی راہ بتاتے ہیں اور اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ ہم نے دو پر فرشتے مقرر کر رکھے ہیں اور ان کی مقرر کردہ تعداد اہل کفر کے لیے ایک فتنہ ہے لیکن اسی سے اہل کتاب اور ایمانداروں کا ایمان بڑھتا ہے اہل کتاب اور مؤمنین اس میں شک نہیں کرتے کیونکہ اہل کتاب بھی اپنی کتابوں میں یہ مقررہ تعداد فرشتوں کی جن کو اللہ تعالیٰ نے کافرین کے عذاب کے لیے تیار کر رکھا ہے ذکر پاتے ہیں لیکن کافر اور بیمار دل والے منافق لوگ بول اٹھتے ہیں کہ یہ بات پیش کرنے کی اللہ تعالیٰ کو ضرورت ہی کیا تھی اسی طرح بہت سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں اور بہت سے ہدایت پاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لشکر کو اللہ کے سوا کون جانتے ہیں اور فرمایا ہم نے قرآن کو مؤمنین کے لیے شفا اور رحمت بنا کر نازل فرمایا اور یہی چیز ظالموں کے لیے خسارے کا سبب ہے اور فرمایا کہ اے نبی کہہ دیجئے یہ قرآن مؤمنین کے لیے ہدایت و شفا ہے اور کافروں کے کانوں میں ڈانٹ لگے ہوئے ہیں اور وہ اندھے ہیں قرآن کا متقین کے لیے ہدایت ہونا اور ہدایت و ضلالت اس کے منشے پر موقوف ہونا اس موضوع پر بہت آیتیں ہیں اسی لیے یہاں فرمایا کہ ہم آیتیں کیسے کیسے پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں لیکن کافر یہی کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن کہیں سے لکھوا لیا ہو ابن عباس رضی اللہ عنہما نے درستہ بمعنی قرأتا و تعلمتا بیان کیا ہے اور حسن رحمہ اللہ بمعنی تقاومتا کہتے ہیں عامر ابن دینار کہتے ہیں کہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما کہتے تھے کہ بچے یہاں دارستہ پڑھتے ہیں اور ہے لفظ درستہ قرأتا ابن مسعود رضی اللہ عن درستہ نصب سین اور وقف تا کے ساتھ ہے اور اس کے معنی ہے تقاومتا مطلب یہ ہوا کہ جو چیز تم ہمیں اے نبی سنا رہے ہو ہم متقدمین کے ذریعے اس سے واقف ہیں ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی قراعت میں درسا ہے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سیکھ رکھا ہے یہ اختلاف عجیب ہے درست کراعت وہی ہے جو قرآن مجید میں محفوظ اور بتواتر چلی آئی ہے یعنی درستہ